بری بری باتیں تو انہی میں ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اعلیٰ درجے کی صفات صرف اللہ کی ہیں اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک